کہا جائے گا کہ اپنے ان عامال کے سلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے